کئی ایسے امور تھے کہ جن میں تکمیل کی ضرورت تھی اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں ایک بچہ پیدا ہو تو اس کے لیے جو کپڑے بنائے جاتے ہیں ان کا سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے اور ہر دوسرے تیسرے مہینے وہ سائز بدل رہا ہوتا ہے تیزی سے بدلتا ہے اس لیے کہ بچے کا قد بڑھ رہا ہوتا ہے بدلتے بدلتے ایک وقت آتا ہے کہ سال بعد بدلنے کی ضرورت پیش آتی ہے پھر دو سال بعد بدلنے کی ضرورت پیش آتی ہے حتیٰ کہ جب انسان پچیس ستائیس سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کا جسم ایک ایسی صاف اپنا لیتا ہے کہ پھر اس کے لباس کا سائز بقیہ زندگی کے لیے وہی رہا کرتا ہے اس کا قد بڑھنا ختم ہو جاتا ہے بند ہو جاتا ہے اور اس کی لمبائی اور باقی چیزیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ باقی زندگی وہی پوشاک اسے کام آتی ہے اسی طرح انسانیت ابتدا کے اندر ایک بچے کی مانند تھی اللہ رب العزت نے اس کے مناسب جو اپنے احکام تھے وہ نازل فرمائے پھر انبیاء تشریف لاتے رہے اپنی اپنی شریعتیں لے کر پھر کتابیں آتی گئی حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے دور میں انسانیت اپنی جوانی کو پہنچ چکی تھی اب ایک ایسی پوشاک کی ضرورت تھی جو بقیہ انسانی تاریخ میں اس کے لیے کافی واپس چاہتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو بھیجا جس کا نام اسلام ہے پہلی شریعتوں والے لوگ بھی مسلمان تھے مگر فرق یہ کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا بھی اور ہمارا نام بھی مسلمان رکھ دیا چنانچہ آپ دیکھیے کہ ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں ہم سب اللہ کے بندے لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندے کا نام ہی عبداللہ ہوتا ہے تو یوں تو ہم سب اللہ کے بندے لیکن کبھی کبھی کسی کا نام ہی عبداللہ اسی طرح یوں تو جتنے ایمان والے گزرے دنیا میں سب اسلام پر تھے سب مسلمان تھے مگر ان کا نام یہ نہیں رکھا گیا جو نام اللہ نے اپنے محبوب کی امت کے لیے چنا تم بے نعمت ہی خان اللہ اپنی نعمت سے اللہ نے سب کو بھائی بھائی ایسے بنا دیا اب اسی لیے آپ پہلی شریعتوں پر غور کریں تو ان کا نام ہی بتاتا ہے کہ وہ علاقائی یا جزوی کسی چیز کی طرف نشاندہی کرتی ہیں مثلا جیوز یہودیوں کو کہتے ہیں جودا ازم اس کا دوسرا نام جودا ایک قبیلہ تھا اس قبیلے پر اس کا نام پڑا اور جوس کہلانے لگے کرسچین جیزس کرائسٹ ان کے پیغمبر علیہ اسلام کا نام تھا ہم تو علیہ اسلام کہتے ہیں لیکن پپول ان کے جیزس کرائسٹ تھا تو کرائسٹ سے انہوں نے کرسچین اپنا نام اپنا لیا تو معلوم ہوا کہ یہ نام کسی شخصیت کی طرف یا کسی قبیلے کی طرف نشاندہی کرتے ہیں مگر اسلام ایک عجیب نام ہے جو کسی خاص شخصیت قبیلے یا وقت کی طرف نشاندہی نہیں کرتا بلکہ اس میں ایک عجیب اللہ رب العزت نے ہماگیری گیری رکھی ہے تو مسلمان کہتے ہیں اس بندے کو جو اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر جائے اللہ تعالیٰ سے کے سامنے اس کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد کر لے اس کو مسلمان کہتے لیسلمان اسلام نے کفر کو بھی اتنا کچھ عطا کیا کہ آج کی متمدن دنیا اسلام کا احسان اتار نہیں سکتی اس لیے حقیقت شناخت لوگ جہاں بھی موجود ہوتے ہیں اور تھوڑا سا اپنے آنکھوں سے تعصب کی کو وہ اتارتے ہیں انہیں اسلام کا احسان ماننا پڑتا ہے چنانچہ لندن کی یونیورسٹی میں شہزادہ چارلس کا یہ بیان کہ اسلام کا انسانیت پر بڑا احسان ہے اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے کی بات ہے کہ یہ آج سویڈن میں تھا وہاں پر حکومت نے ایک سروے کروایا کہ سویڈش نیشنل جو لوگ ہیں ان کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ شخصیت کون سی ہے اور اس کے جو انہوں نے آداد و شمار لیے جس طرح لوگ ووٹنگ کرتے ہیں اسی طرح ہر نیشنل سویڈش نے وہاں اپنی رائے کا اظہار کیا اور جن دنوں اس کا ریزلٹ ہوا تو یاجز وہی تھا اخبار کی کٹنگ بھی بہت عرصہ میں نے اپنے پاس رکھی اس میں انہوں نے کچھ چھ سات نام دیے ہوئے تھے جن میں ایک نیوٹن کا نام تھا آئنسٹائن کا نام تھا موسا علیہ السلام کا نام تھا علیہ السلام کا نام نبی علیہ نویل اسلام کا نام ڈارون کا نام پانچ سات نام انہوں نے دیے ہوئے تھے لیکن عجیب بات کہ سکسٹی تھری پرسینٹ سویڈش لوگوں نے یہ ووٹ دیے کہ ہمارے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ پرسنالٹی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم خود اخبار پڑھتے اور حیران ہوتے ہیں کہ یا اللہ کیسی یہ حقیقت ہے کہ جو دشمن کی بھی زبان سے نکلتی ہے ناسا اس وقت امریکہ کی سب سے اعلیٰ سائنسی ریسرچ کی آرگنائزیشن ہے جو اسپیس سے متعلق ہے اس کے دروازے سے انٹر ہوں تو بالکل سامنے آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف سے متعلق ایک قانون لکھا ہوا نظر آئے گا اگر آپ یورپ میں جا کر دیکھیں ان کی ذاتی زندگی کی چند برائیوں کے علاوہ ذاتی زندگی کی چند برائیوں سے علاوہ وہ برائیاں جن کا تعلق نفسانیت کے ساتھ ہے کہ انسان ہمیشہ شہوات پرست ثابت ہوا ہے نفس پرست ثابت ہوا ہے تو نفس چاہتا ہے کہ مجھے اپنی شہوات کے معاملے میں اجازت ہو لہذا عورت اس کی بے پردگی اس کے ساتھ تعلقات میوزک شراب اور اس سے متعلقہ چند چیزیں جن کا سینٹر آپ کو عورت نظر آئے گی جن کا نیوکلس آپ کو عورت نظر آئے گی کیونکہ مرد بھی اپنی شہوات کو پورا کرنا چاہتے ہیں عورت بھی تو یہ ایک چند ایسی برائیاں ہیں کہ جو ان کی انفرادی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں اور وہ اس کو برائی بھی نہیں سمجھتے کہ ان کا قانون اجازت دیتا ہے اس کے علاوہ اجتماعی زندگی میں اگر آپ غور کریں تو حیران کن حد تک وہاں پر اسلامی اصول و ضوابط نظر آتے ہیں مثلا انصاف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ تم کفر کے ساتھ تو حکومت چلا سکتے ہو مگر ظلم کے ساتھ حکومت نہیں چلا سکتے وہاں پر انصاف اتنا ہے کہ حیران ہوتے ہیں ہر بندے کو ہوتا نظر آتا جس کی پیروی کرنے والا کوئی نہیں ہوتا اس کی پیروی حکومت کرتی ہے یہ کون سے یعنی یہ طریقے تھے جو ہمیں خلفائے راشدین کے دور میں نظر آتے تھے آپ حیران ہوں گے کہ سویڈن میں ان کے ایک صدر نے وزیر اعظم نے ریزائن کر دیا کہ جی میری عمر زیادہ ہو گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں اب قوم کی امیدوں پہ پورا رہنے کے قابل نہیں رہا اتنا میں محنت نہیں کر پا رہا جتنا کرنی چاہیے لہذا میں استعفی دیتا ہوں میں آئندہ سال مستعفی ہو جاؤں گا اب پوری قوم کہہ رہی ہے کہ آپ مستعفی نہ ہو وہ کہتے نہیں میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی پوسٹ کے ساتھ انصاف نہیں کر پا رہا لہذا میں آئندہ سال ایک سال سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو کہتے رہے بل آخر سال کے بعد اس نے ریزائن کر دیا جب ریزائن کر دیا تو جناب اب وزیر اعظم کون بنے تو جو اپوزیشن لیڈر تھی ایک عورت اس کو نامنیٹ کیا گیا کہ وہ اب سب سے زیادہ ووٹ والی عورت تھی اب اس کی سکریننگ کی گئی سکریننگ کیا ہوئی کہ اس کی زندگی کے تمام امور کو پرکھا گیا کہ کیا یہ اس منصب پر فائد ہونے کے قابل ہے تو ایک پوائنٹ نکلا کہ اس عورت کو ایک کریڈٹ کارڈ اپنے اپوزیشن لیڈر ہونے کی وجہ سے بنا کر دیا گیا تھا اور ایک مرتبہ اپنے بچے کو لے کر وہ کسی اسٹور چلی گئی اور اپنا ذاتی کارڈ گھر بھول گئی بچے نے ضد کی کہ مجھے کھلونا لے کے دیں تو اس نے تین سو مارک ایک مارک آٹھ روپے کا بنتا ہے یوں سمجھیے کہ اڑھائی ہزار روپے کا وہ کھلونا لے کر اس بچے کی ضد پر اسے دے دیا اور جیسے ہی گھر آئی آتے ہی اس نے اپنے ذاتی اکاؤنٹ سے اتنے پیسے اس اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دیے یعنی پے بھی کر دیے دو گھنٹے کا فاصلہ رہا ہوگا اسٹور سے گھر آ کر پے کرنے میں وہ اس نے پے کر دیے تھے اور یہ کئی سال پہلے کی بات تھی مگر سکریننگ والوں نے یہ کہا کہ یہ قوم کی چیف آبجیکٹو تھی اس کو اپنے منصب کی وجہ سے یہ کارڈ ملا تھا تو یہ تو سرکاری کام کے لیے تھا اگر یہ تین سو مارک کے لیے اپنی ضرورت کے لیے استعمال کر سکتی ہے تو اگر اسے کل وزیر اعظم بنائیں گے تو یہ تو معلوم نہیں کیا کچھ اپنے ذات کے لیے استعمال کرے گی صرف اس پوائنٹ پر اس کو نااہل قرار دے دیا صرف اس پوائنٹ پر حالانکہ جب وہ واپس کر رہی تھی اسے نہیں پتا تھا کہ کل کو میری یہ بات کسی کو معلوم ہوگی یا نہیں ہوگی جب اس کو نااہل قرار دیا اب کوئی آدمی جو ہے وہ وزیر اعظم بننے کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کرتا آپ حیران ہوں گے کہ آج کے دور میں یہ دنیا کا ایسا ملک جہاں پر ایک سال تک وہ سب کو دعوت دیتے رہے پارلیمنٹ میں تھے کہ کوئی اپنے آپ کو وزیر اعظم کے لیے پیش کرے کوئی کوٹ پیش نہیں کرتا وہ کہتے تھے آپ بن جائیں وہ کہتا تھا جی میں اس قابل نہیں ہوں میں اس قابل نہیں ہوں میں نے جب یہ بات سنی تو مجھے اپنے بڑوں کا وقت یاد آ کہ ایک وہ وقت تھا جب ان پر ذمہ داری رکھی جاتی تھی اور وہ فرماتے تھے کہ میں تو اس بوجھ کو اٹھانے کے قابل ہوں تو وہاں پر جا کر آپ کو اصول و ضوابط جو ہیں اسلام کے وہ پریکٹیکل شیپ میں نظر آتے ہیں وہ انہوں نے اس کو اسلام کا نام نہیں دیا ہوا مگر انہوں نے مستعار لی ہوئی ہیں یہی چیزیں اسلام سے اس لیے اگر آپ وہاں کسی آبادی میں جا کر رہیں جو پڑوسی کے حقوق ایک مسلمان معاشرے میں ہونے چاہیے آپ کو سو فیصد کو حقوق اس ماحول کے اندر ملے گا حیران ہے کہ ہیں کافر مگر پڑوسی کا اتنا خیال کرنے والے آپ کی کوئی سفارش نہیں ہے کسی جی دفتر میں چلے جائیے ہر بندہ آپ سے پوچھے گا کین آئی ہیلپ یو کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں وہاں آپ کو فائل کو پہیے نہیں لگانے پڑیں گے چلنے کے لیے ہر کام اپنے ضابطے کے تحت ہوگا یہ اوور آل ایک پکچر بتائی جا رہی ہے کیونکہ امن ہے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے انصاف ملتا ہے اگر معاشرے میں لوگوں کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو حکومت بیت المال سے یوں سمجھیے کہ وہ چیز دیتی ہے تو وہاں پر انسانی حقوق کی اتنی پاسداری کہ آج کے مسلمان ممالک کے لوگ بھی اپنے ملکوں کو چھوڑ کر وہاں جا کے رہنا پسند کرتے ہیں تو ایک بات عجیب دیکھی کہ وہاں پر اسلام نظر آتا ہے مسلمان بہت کم ہے اسلام نظر آتا ہے مسلمان بہت کم ہے اور یہاں پر مسلمان نظر آتے ہیں اور اسلام بہت تو آج جو لوگ دنیا کے اندر رول کر رہے ہیں اگر ان کے سسٹم کو بھی آپ اینالائز کریں تو ان کے سسٹم کے اندر آپ کو اسلامی اصول ضوابط نظر آئیں گے حتیٰ کہ گرینڈ جیوری یعنی ایک تو ہے نا عدالت کا انصاف گرینڈ جیوری معاشرے میں سے مختلف تجربہ کار لوگوں کو پک کر لیا ان کی جیوری بٹھا دی اور کہا کہ جی ان کے سامنے پیش ہو کے اپنا مقدمہ کرو اور ہر جج کو وہاں پر اپنی پولیس رکھنے کا اختیار ہے اور اس کا ایک بجٹ ہوتا ہے ہر مقدمے کا کہ اگر وہ چاہے تو اپنے بندے ملازم رکھ کر اپنے طور پر اس مقدمے کی تحقیقات کروا سکتے ہیں تاکہ انصاف والے کو انصاف ملے اب بتائیے جہاں انصاف اتنا ملے گا تو لوگ مطمئن ہوں گے تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آج اگر ان کے نظام زندگی کو دیکھیں سوائے ان باتوں کے جو ان کی ذاتی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں اور جس کا شہوات سے اور خواہشات سے تعلق ہے اور اس کو وہ برائی بھی نہیں سمجھتے وہ خوب کرتے ہیں اور اسی کی وجہ سے گند ہے وہاں پر اس کے علاوہ اگر باقی زندگی کے طور طریقے رہن سہن کو دیکھیں تو وہاں جو حقوق ایک دوسرے کے ہیں اس کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے اور یہ چیز کہاں سے انہیں ملی یہ چیز انہیں اسلام سے ملی انہوں نے اسلام کو پڑھا اور اس سے اچھے اصول لے کر ان کو اپنا لیا امریکہ میں مجھے ایک میوزیم کے بارے میں بتایا گیا کہنے لگے جی کہ یہاں پر وہ خط انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ جب بغداد اسلام کا گہوارہ تھا اور وہاں پر مسلمانوں کی یونیورسٹیاں تھیں اس دور میں یورپ تاریخی میں ڈوبا ہوا تھا علم سے بے بہرا تھا تو انگلینڈ کے بادشاہ نے مسلمان حکمران کو خط لکھا کہ آپ کے ہاں عورتوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بڑے اچھے انسٹیٹیوشن ہیں میں اپنی بہن کو وہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجنا چاہتا ہوں آپ برائے مہربانی اسے داخلہ دیں یہ خط آج بھی میوزیم کے زینت بنا ہوا ہے ایک وہ وقت تھا کہ ان وہ اپنی بیٹیوں کو بھیجتے تھے ہمارے اداروں میں داخلے کے لیے اور آج ہم اپنی بچیوں کو بھیجتے ہیں ان کے اداروں میں داخلے کے لیے معاملہ ایجا رسید یہاں تک بات پہنچ گئی تو قصہ کا مختصر اسلام نے جو اصول و ضوابط زندگی گزارنے کے دیے ہیں ان میں ایسا حسن و جمال ہے اور ایسا کمال ہے کہ کوئی بھی معاشرہ اگر اس پر عمل کرے تو وہ معاشرہ دنیا میں سب سے زیادہ بہترین معاشرہ بن سکتا ہے کل تک جو مضامین ہم نے پڑھے ان میں ضرورت فطر مقام دائرت دائرۃ اساس الفط پھر اس کے بعد تکلیف اور اس سے متعلقہ بہت سارے کوشچن تدوین کیسی ہوئی آج کا عنوان ہے اسلام میں قانون سازی اسلام کے جو قوانین ہیں ان کے لیے قرآن مجید میں اصول و ضوابط بیان فرما دیے گئے کرام نے قرآن و حدیث سے اصولوں کو لے کر ان اصولوں کے مطابق آگے کچھ کلیات بنا دی تو کچھ اصول ہیں اور کچھ کلیات ہیں یہ دو باتیں دیر میں رکھیے کچھ اصول ہیں کہ چھ اصول ہیں کہ جتنے قوانین ہوں گے ان چھ اصولوں کو سامنے رکھ کر بنائے جائیں گے یا بنے ہوں گے اور ان اصولوں کو سامنے رکھ کر کہا نے ایک لینڈ مارک کام یہ کیا کہ انہوں نے کچھ ضوابط بنا دیے کچھ کلیات بنا دیے یا ان کو انگلش میں کہہ دیے کچھ فارمولے بنا دیے کہ بھئی یہ چھ اصول ہیں جن کو سامنے رکھ کے یہ فارمولا یہ فارمولا اب یہ جو کلیات ہیں جو فارمولے ہیں یہ آنے والے پوری انسانیت کے لیے ہمیشہ کے مسائل کے جوابات نکالنے کے لیے کافی آج ہم ان اصولوں اور ان کلیات کے بارے میں آج کے درس کے اندر پڑھیں گے آپ میں سے کوئی اس اس کی کو ذرا فوکس کریں گے کون پڑھیں گے بلکہ ہاں، خلفائے راشدین کا زمانہ یہ ایسا زمانہ تھا ایسا دور تھا کہ جس میں اسلام ایک بین الاقوامی قانون اور طرز زندگی کے طور پر پوری دنیا کے اندر متعارف ہوا اللہ تعالیٰ نے جو کی میں سے جو کیا مسائل کے جن کا تذکرہ نہیں تھا ان اصولوں کی روشنی میں ان مسائل کے بھی جوابات دیکھے یہ جامعیت اور آسانی کی حیات کی ایسی شارے چل جائے گی یہ دین کی جامعیت کی ایسی شار ہے کہ کیا اہل علم کے قابل ان راستوں کے اوپر چلتے رہیں گے اس بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ بڑے کی کوئی ایسی ضرورت نہیں جس کا اسلام میں موجود نہ ہو چشمہ صاحب مطلب کو ہمیشہ جی اسلام میں قانون سازی کے چھ اصول درج دین ہیں پہلا اصول اطاعت ربانی کیا مطلب کہ ہم نے اگر پوجا کرنی ہے اطاعت کرنی ہے تو کس کی کرنی ہے ہم نے عقل کی پوجا نہیں کرنی حکم ہوگا تو کس کا ان الحکم اللہ للہ یہ پہلا اصول ہے کہ جتنے بھی قوانین بنیں گے وہ سارے کے سارے ان اصولوں کے مطابق ہوں گے تو پہلی بات طے شدہ یہ ہے کہ ہم نے عقل کی پیروی نہیں کرنی کس کی کرنی ہے اپنے پروردگار کی ذات کرنی ہے مثال کے طور پر عورت کو ایام حید میں نماز معاف ہے مگر روزوں کی قضا ضروری جبکہ عقل کہتی ہے کہ نماز افضل ہے اس کی قضا ہونی چاہیے تھی اب عقل کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی عقل کہتی ہے جی کہ نماز کا مرتبہ اونچا اعمال میں سے افضل امال ہے تو اس لیے اگر معاف ہونے چاہیے تھے تو روزے معاف ہوتے ذرا کم درجے کے اور نماز معاف نہ ہوتی مگر نہیں پروردگار کا حکم چونکہ ایسا ہے اس لیے ہم عقل کی پوجا نہیں کریں گے بلکہ اپنے پروردگار کی عبادت کریں گے حکم چلے گا اللہ کا یہ سب سے پہلا اس کا نام ہے اطاعت ربانی یہ نام آپ نے بالخصوص یاد کرنے ہیں دوسرا شرافت انسانی قرآن پاک کے ارشادات ہیں فلا تتبع الحوا تم خواہشات کی پیروی نہ کرو اب جتنے بھی قوانین ہوں گے نا اس میں خواہشات انسانی نہیں ہوں گی بلکہ ان قوانین سے شرافت انسانی جھلکے گی مثال کے طور پر نکاح شرافت انسانی کے مطابق ہے پس عبادت ہے زنا خواہشات نفسانی کی وجہ سے ہوتا ہے پس گناہ ہے حالانکہ مرد و عورت عمل ایک جیسا کرتے ہیں نکاح ہو جائے نا عمل میں تو کوئی فرق نہیں نا مگر ایک میں شرافت انسانی ہے کہ باعزت طریقے سے بچی بچے کو شریک زندگی بنا دیا گیا اور دوسرے میں انہوں نے چھپ چھپا کر تعلقات اختیار کیے یہ خواہشات نفسانی کی وجہ سے تھا وہ شرافت انسانی تھا عمل ایک ہی جیسا مگر ایک عبادت ہے اور دوسرا گناہ ہے تیسرا فطرت انسانی یعنی جو قانون بنے گا اطاعت ربانی شرافت انسانی اور فطرت انسانی فطرت انسانی میں ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں تدریج کہ گریجولی انسان کسی چیز کو اپناتا ہے اور چھوڑتا ہے تو فکہ اپنے مسائل میں انسان کی فطرت کا بڑا خیال رکھتے ہیں اسی لیے پڑھیے ذرا آگے سے کا بنا ہوا دل دل و دماغ اور جذبات رکھنے والا ہے جن کو اکثر دراز تک اپنائے رکھے وہ اس کی فکریاں بن جاتی ہے انسان کو راہ سنت لانے کے لیے تدریج کو پسند کیا ہے باری ہے فطرت الہی جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کر دیا اب اس کی مثالیں یہ ہیں کہ قرآن مجید اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک ہی مرتبہ کتاب کی شکل میں عطا فرما دیتے وہ بھی اللہ کی کتاب مگر آہستہ آہستہ موقع ب موقع تیئیس سال کے عرصے میں اس کا نزول مکمل ہوا اس میں دو حکمتیں تھیں ایک تو لین و سب بھی تب ہی اے محبوب آپ کے دل کو تسلی دینے کے لیے کہ کفار کی تکالیف پر ایزا پر نبی علیہ صاحب اسلام کا دل جب رنجیدہ ہوتا تھا اور آیتیں اترتی تھیں تو آپ کے دل کو تسلی مل جاتی تھی اور دوسرا یہ بھی کہ ادھر قرآن کی آیتیں اترتی تھی اور ادھر صحابہ اس کو عمل میں اپنا لیتے تھے کرتے کرتے جہاں تیئیس سال میں قرآن کا نزول مکمل ہوا وہاں ان کا قرآن پر عمل بھی مکمل ہو گیا جی چاہتے مگر مکمل ہوا اس میں نبی اسلام کے دل کو دوسرا جو آئے اور عمل قرآن پر عمل ہوا اگر ایک ہی رات میں کتاب آ جاتی تو کیا ممکن تھا کہ اگلے دن سب کی زندگی اس کتاب کے مطابق بن جاتی اس لیے فطرت انسانی جس میں تدریج ہے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کا جو ہے وہ لحاظ فرمایا لہذا شراب جو حرام قرار دی گئی تو وہ تین مراحل سب سے پہلے مرحلے پر اتری اس میں چند وہ الفاظ صرف لکھے گئے ہیں کہ جن کو آپ زبانی یاد کر لیں تو پوری آیت بھی یاد کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں رہے گی فرمایا اس محما اکبر و نبرحیمہ کے نقصان زیادہ اور نفع کم ہے تو اس سے ہی جو سلیم الفطرت حضرات تھے ان کو پتہ چل گیا کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کے آنا پسندیدہ ہے تو کچھ تو ایسے حضرات تھے جو پہلے ہی بچے تھے جیسے صدیق اکبر اللہ تعالیٰ نو حضرت عمر حضرت عثمان یہ سب وہ حضرات تھے جو زمانۂ جاہلیت میں بھی اس ام الخبائش سے بچا کرتے تھے محض اپنی فطرت کی سلامتی کی وجہ سے لیکن کچھ ایسے حضرات تھے کہ جو پہلے سے زمانہ جاہلیت میں عامی زندگی گزار رہے تھے اور وہ اس کو پینے کے عادی تھے مشروب کی طرح وہاں پی جاتے تھے تو جب یہ آئے ستری تو ان لوگوں نے بھی اپنے گھروں میں اس کو لانا رکھنا چھوڑ دیا ایک دوسرا مرحلہ آیا تو قرآن پاک کی دوسری آئے تو سلاد مان تم سکارا نماز کے قریب نہ جاؤ جب نشہ کی حالت میں ہو تو ان کو اور انڈیکیشن ہو گئی تو کچھ اور بھی حضرات تھے جنہوں نے اس کو چھوڑ دیا تاہم سب کے سب مینٹلی ہو گئے کہ بھئی یہ چیز کوئی پسندیدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں کہ ہم عبادت ہی نہیں کر سکتے جب اس حالت میں ہو چنانچہ تیسرے مرحلے پر آئے تو تاریخ کہ رجسن یہ ناپاک ہے من عمل اب حکم نافذ ہو گیا کہ یہ ناپاک ہے شیطان کا کام ہے تم اس کو چھوڑ چنانچہ جیسے ہی حکم نادل ہوا اگر کسی کے منہ میں بھی تھی تو اس نے منہ سے اندر نہیں لے گئے بلکہ اسی سے باہر اس کو ڈال دیا جن کے گھروں میں تھی انہوں نے اس کو نالی میں بہا دیا حتیٰ کہ حکم کے آتے ہی سب کی سب صحابہ کرام کی جماعت جو تھی وہ سو فیصد اس پر عمل کرنے والی بن گئی تو اس کو کہتے ہیں فطرت انسانی یعنی تدریج کا خیال رکھا گیا اور آج اگر کسی صوفی صاحب کی بیوی بے نوازی ہو یا بیٹا بے نوازی ہو تو وہ اس کو ایک منٹ کے اندر نوازی بنانا چاہتے ہیں اپنی زندگی بھی غفلت کی گزری ہوتی ہے اور وہی بیوی جو وہ زندگی ساتھ گزار چکی خود تو کسی کی محفل مل گئی علماء کی مشائق کی کچھ کتابیں پڑھ لی کچھ سن لیا کچھ احساس ہوا کہیں دلی جماعت میں قابو کر لیا تو زندگی بدل گئی اب خود جب بدل کے آ گئے تو اب ان کی توقع کیا ہوتی ہے کہ بس آج کے دن کے ایک گھنٹے کے ایک منٹ کے اندر یہ سب بدل جانے چاہیے بچے کو نماز کے لیے جگا رہے ہیں اور پہلے دن اگر وہ نہیں جاگ رہا تو اس کو کیا کہتے ہیں ایسے الفاظ استعمال کرتے حرام کھاتا ہے یہ کرتا ہے اور وہ کرتا ہے بھائی اس کے لیے بھی ایک ہے عمل ہے اس کی ذہن سازی کرو اسے ترغیب دو اسے بتاؤ انسان اگر اس کو ترغیب دی جائے تو اس کا اثر ہوتا ہے اس کے اوپر فذکر نصیحت تنفع المؤمنین نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے تو ان کی ذہن سازی کریں تدریجن ان کو اس چیز کی طرف لے کے آئیں اگر نہیں لائیں گے تو پھر ایک گھر کے اندر محاذہ شروع ہو جائے گی چنانچہ خاوند جو ہے وہ بالکل دین کی طرف دعوت دینے والا اور دین کی طرف آنے والا اور ادھر گھر کا ماحول بچوں کا جو ہوتا ہے وہ بالکل نماز سے خالی ہوتا ہے تو اس میں یہی جو فطرت انسانی ہے ہم اس اصول کو پھر سامنے نہیں رکھتے آگے چوتھا معاشی معاشرتی سہولت اس کو کہتے ہیں عدم الحرج کہ دین میں حرج نہیں ہے اس کا خیال رکھا گیا ارشاد والی تالا جا علیکم فی دین من حرج اور نہیں بنایا تمہارے اوپر دین میں کوئی حرج اصولی مثال اس کی دیکھ لیجئے کہ قرآن پاک میں گھروں کے اندر آنے کے لیے حکم ہے کہ تم اجازت لے کر آؤ مگر تین طرح کے انسانوں کو اس سے مستثنا قرار دے دیا ایک تو چھوٹے بچے جن کو ابھی مرد اور عورت کے معاملات کا پتہ ہی نہیں ہے ان کو اجازت ہے بغیر اجازت بھی آ سکتے ہیں اور دوسرا باندی اور غلام یہ باندھی اور غلام کیوں کہ یہ ہر وقت کے کام کرنے والے اگر ہر وقت انہیں اجازت لے کے آنی پڑتی تو اس میں حرج زیادہ تھا اب فرض کرو باندھی باہر سے پانی بھر کے لا رہی ہے اب ہر دفعہ اسے پانی لا کے سر پہ دروازے کے اوپر اجازت مانگنی پڑتی کہ جی اجازت میں آنا چاہتی ہوں اور اجازت ملنے پر اندر آتی تو خود کی تو مصیبت میں وہ جان پڑ جاتی اسی طرح گھر میں اگر کوئی غلام کام کر رہا ہے عورتیں اس سے کسی حال پردے میں ہیں مگر اس کو اگر ہر دفعہ آتے جاتے دروازے پہ کھڑے ہو کے کام کرنا پڑتا اجازت مانگنی پڑتی تو مشکل ہو جاتی تو دین اسلام نے معاشرتی سہولت کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو مستثنا کرا دیا جو ہر وقت آتے جاتے رہتے ہیں کام کاج کی غرض سے اگر ان پر بھی یہی پابندی لگا دی جاتی اور ہر دفعہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لو یہ کہہ دیا جاتا تو لوگ مشکل میں پڑ جاتے چنانچہ قرآن پاک میں باندی غلام چھوٹے بچے کو یہ خصوصی رعایت دینے کی وجہ یوں بیان کی فرمایا علیکم ان میں سے تو دوسروں کے پاس طواف کرتے ہیں یعنی ہر وقت آتے جاتے رہتے ہیں ان کو اجازت دے دی تو یہ معاشرتی سہولت کی وجہ سے رعایت دی گئی یہ تو اصولی مثال ہمیں قرآن پاک میں ملتی ہے اب دیکھیے کہ اس مثال کو سامنے رکھ کر صحابہ کرام نے آگے اجتہاد کیسے کیا مولانا آپ پڑھ دیجیے اب اصول وہ ہے تباف علیکم کو جو قرآن پاک میں آیا اب اس مثال کو سامنے رکھ کر پھر دیکھیے کہ صحابہ کرام اجتہاد کیسے کرتے ہیں ہمارے گھر آئے میں نے کا پانی تیار کیا بلی آئی اور منہ ڈال دیا وہ بچی حیران ہو کر دیکھنے لگی کہ میں تو پانی کنویں سے لائی تھی اور وضو کے لیے تیار کیا تھا اور بلی نے منہ ڈال دیا میری بچی تو حیران ہو رہی ہے میں نے جواب دیا ہاں دیکھا اب وہاں تو خون کا ذکر تھا کہ یہ لوگ آنے جانے والے ہیں مگر حدیث پاک میں جو آگے تفصیل بتائی گئی وہاں بلی کو بھی اس میں شامل فرمایا کہ یہ بھی توا میں سے ہر وقت گھر گھومتی پھرتی ہے تو اس لیے اس کا اگر منہ ڈال لیا کسی چیز میں تو اس کو ناپاک نہیں فرمایا تو اس کو بھی طوافات میں شامل فرما لیا تو اصول کہاں سے ملا تھا قرآن پاک کی نس سے اور پھر نبی علیہ اخلاق اسلام نے جب آگے اس کی تفصیل فرمائی تو جہاں طوافین کا تذکرہ فرمایا وہاں پر ساتھ ہی طوافات کا بھی تذکرہ فرما دیا تو یہ چوتھا اصول ہے پانچواں اصول علت حکم کو سامنے رکھنا اب دیکھیں ارشاد باری کیا ہے اب اس کا اگر لفظی ترجمہ دیکھیں نا تو اس کا مطلب ہے مشرقوں کو جہاں پاؤ قتل کر اب اس میں کوئی چیز آپ کو استثناء نظر آتی ہے کوئی نہیں سیدھا سیدھا حکم یہ ہے مشرقین کو جہاں پاؤ ان کو قتل کر دو مگر کرنے کا حکم ہے جو مسلمانوں کو ذرا پہنچاتے ہیں کیونکہ بوڑھے بچے اور عورتیں مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے یہ اب قلت حکم کو سامنے رکھ کر نبی علیہ السلام نے جب عیسائیت کی تفصیل فرمائی تو پھر آپ نے کیا فرمایا شیخ پانی کہتے ہیں ایسا بوڑھا کہ جو اب گٹتا ہی چلا جائے موت کی طرف آگے قدم بڑھتا چلا جائے یعنی یہاں پر کوئی نظر نہیں آتا مگر کیونکہ علت حکم کو نبی اسلام سمجھتے تھے کہ یہ کیوں حکم دیا گیا اس لیے جب آپ نے تفصیل فرمائی تو آپ نے ان تین کو اس سے خارج کر دیا اب یہ تو ہمیں مثال مل گئی نبی اسلام کی حدیث سے دو بہنوں کو ایک ہی وقت نہ کرو تم دیا گیا اب دو بہنوں کا نکاح ایک ہی مرض سے ہوتا تو ان کے درمیان حسد اور ان کے درمیان معلوم نہیں کیا دشمنی اور عداوت آ جاتی تو یہ جو محبتیں تھی رشتہ داریوں کی یہ نفرتوں میں تبدیل ہو جاتی تو اس لیے قرآن مجید میں دو بہنوں کو ایک وقت میں نکاح میں جمع کرنے سے منع فرما دیا اب اصول تو وہاں تھا مگر آگے دیکھیے کہ نبی علیہ السلام کے فرماتے ہیں لڑکی کو اور اس کی پھوپھی کو ایک وقت نکاح میں جمع نہیں کر سکتے لڑکی کو اور اس کی خالہ کو ایک وقت حالانکہ خالہ اور پھوپھی کا تذکرہ قرآن میں کہیں نہیں تھا خالہ اور پھوپھی کا تذکرہ قرآن مجید میں کہیں نہیں تھا مگر نبی علیہ السلام نے دو بہنوں والے قانون کو جب واضح فرما دیا تو واضح فرماتے ہوئے اس میں خالہ اور پھوپھی کو بھی شامل کر لیا کیونکہ وہاں بھی رشتہ داری اسی طرح قرب کی ہے جس طرح دو بہنوں کی رشتہ داری ہوتی ہے تو یہ مثالیں تھیں کہ علت حکم کو سامنے رکھا اور چھٹا اصول جو ہے تقلیل تکلیف مطلب ہوتا ہے تکلیف کو کم کرنا تو شریعت میں یہ اصول ہے کہ جتنی انسانوں کی تکلیف کو کم کیا جا سکے اتنا کم کرنا چاہیے چنانچہ جہاں تک ہو سکے لوگوں کو آسانی جائے اللہ تعالیٰ تمہارے اور یہ اصول مل گیا قرآن پاک سے کہ اللہ تعالیٰ آسانی کا ارادہ رکھتے ہیں تنگی کا ارادہ نہیں رکھتے آسانی حدیث پاک میں فرما دیا گیا اسی طرح کی بات اب دیکھیے حدیث پاک میں اب اس سے متعلق آگے کیا بات فرمائی گئی اگر امت کی لحاظ نہ ہوتا تو ہر نماز میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر مجھے امت کی مشکل کا خیال نہ ہوتا کہ یہ مشکل میں پڑ جائیں گے تو ہر نماز میں مسواک کا کرنا فرض قرار دیتا تو معلوم ہوا کہ نبی علیہ اسلام نے امت کی سہولت کا بھی خیال فرمایا نظیرنا ضروری ہے ضروری نے خاموشی اختیار فرمائی اور پھر بعد میں سمجھایا کہ بھئی اگر تمہارے سوال کے جواب میں میں ہاں کر دیتا نا تو چونکہ آپ تو کو علیہ السلام صاحب سے آپ کی زبان سے یہ بات نکل جاتی تو امت کے لیے ہر سال حج کا کرنا فرض ہو جاتا تو نبی اسلام نے بعد میں پھر سمجھایا صحابہ کو کیا فرمایا فرمایا کہ جب تک میں تمہیں چھوڑے رہوں تم مجھے کچھ نہ کہو یعنی پہلی قومیں سوال پوچھتی تھی انبیاء جواب دیتے تھے اور ان پر پابندیاں بڑھتی چلی جاتی تھی تو نبی علیہ اسلام نے قوم کی سہولت امت کی سہولت کا خیال فرمایا قانون سازی نمبر دو شرافت انسانی نمبر تین فضرت انسانی نمبر چار معاشرت کی سہولت نمبر پانچ تقریل تقریر اور حکم کو سامنے رکھ کر کی جاتی ہے اور تین مزید تقاضے پورے کرنے کی اہمیت کو قابل رکھتا ہے بس ٹھیک ہے یہ اب یہ ہم نے چند موٹے موٹے اصول پڑھ لیے لیکن ان اصولوں کے اندر آگے تفصیلات کی ضرورت ہے کہ ان چھ اصولوں کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے اس کے لیے فقہا نے اس امت پر جو احسان کیا وہ یہ تھا کہ ان اصولوں کو سامنے رکھ کر انہوں نے فارمولے بنا دیے ان کو کیا کہتے ہیں فارمولے جیسے نیوٹن نے سائنس میں حرکت کے قوانین بنا دیے اب آج کے انجینئر کے لیے آسانیاں ہو گئی کہ کوئی مشین ڈیزائن کرنی ہے اور ان فارمولوں کو استعمال کر کے اس کے مطابق مشین بنا لیتے ہیں تو ان آئیما مجتہدین کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے شریعت کے ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایسے کلیات بنا دیے کہ جن کو سامنے رکھ کر پھر آگے فکائے کرام نے لاکھوں مسائل غیر منسوخہ جو تھے ان کے جواب آتے تھے تو اب ان کی تعداد جو بہت اکثر استعمال ہوتے ہیں وہ تقریباً ایک سو ہے کتنی ہے ایک سو خلافت عثمانیہ جب بنی تو انہوں نے اپنے منشور میں مستقل ایسے اصولوں کو اکٹھا کر کے شامل کر لیا اور ان کی تعداد سترہ سو تھی وہ کتنی تعداد تھی سترہ سو گویا سترہ سو کلیات جو تھے سترہ سو فارمولے جو تھے ان کو ان میں سے کسی کو استعمال کر کے آپ زندگی کے کسی مسئلے کا جواب ڈھونڈ سکتے ہیں اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ ایک ایسی عبارت بنا لینا کہ جس عبارت میں شریعت کے چھ اصولوں کو سامنے رکھ کر پھر اس پر زندگی کے ہر مسئلے کا جواب نکلتا چلا جاتا ہو اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے جیسے فارمولا کے اندر آپ ایک لفظ کو نکال دیں ڈیجٹ کو نکال دیں تو فارمولا ادھورا اسی طرح ان کلیات میں اگر آپ لفظ کو نکال دیں گے حرف کو کم کر دیں گے تو یہ اصول ادھورا ہو جائے گا لہذا کو کا یہ احسان ہے امت پر تو جن حضرات نے فرمایا نا کہ لوگوں کو چاہیے کہ امام منیفر رحمتہ اللہ علیہ کے لیے مغفرت کی دعا کریں بلندی درجات کی دعا کریں اس کی وجہ ان کا یہ کام تھا کہ انہوں نے وہ جو چند سال کا عرصہ تھا جس میں ان کی ایک مشاورتی کونسل تھی چالیس آدمیوں کی وہ حضرات بیٹھ کر ان چیزوں کو سامنے رکھتے تھے تو سب سے پہلے اصول بنائے گئے کہ یہ اصول ہیں کتنے تو وہ چھ نکلے ان اصولوں کو سامنے رکھ کر کلیات بنائے گئے اور ان کلیات کے اوپر پھر ہر مسئلے کو جیسے آپ کسی چیز کو فارمولے کے اوپر استعمال کریں تو آپ کو کھڑے کھوٹے کا پتہ چلتا جاتا ہے چنانچہ یہ کلیات اب صرف آپ حضرات کی تعلیم کے لیے ہم نے پچاس کے قریب یہ کلیات لکھے ہیں ان کے ترجمے بھی اور ان کی کچھ مثالیں بھی پچاس اور کلیات جو کہ سو جو ہے وہ اکثر استعمال ہونے والی ہے وہ ہم آپ کو کسی دوسرے وقت میں ترجمہ عربی کی عبارت اور ترجمہ کے ساتھ دے دیں گے مثالیں ڈھونڈنی یہ آپ کی اپنی اسائنمنٹ ہوگی تو کورس میں پچاس ہم آپ کو بتا دیں گے اور بقیہ پچاس کورس کے بعد آپ اپنے کام میں لگے رہنا اور علماء سے اسے پوچھتے رہنا تاکہ آپ کا علماء کے پاس آنا جانا لگا رہے اور آپ کو سو کلیات کا پتہ چل جائے گا پھر آپ کے دل میں اہمیت آئے گی کہ یہ فطر جو ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ خیال آ گیا کسی مفتی صاحب کو تو انہوں نے جواب دے مارا اس کے پیچھے باقاعدہ ایک نظام تو اس کو ہم ذرا جلدی سے پڑھتے چلے جائیں گے ان میں سے آپ حضرات کا تعلیمی لیول اتنا ہے کہ امید ہے آپ آسانی سے اس کو سمجھ لیں گے کوئی مشکل پیش نہیں آئی مدد ایک مشقت المشقت تجلب تحسین مشقت جو ہے وہ سہولت لاتی ہے جب مشقت ہوگی تو وہ سہولت لائے گی اب مثلاً ایک آدمی سفر پر چلا گیا تو سفر میں مشقت ہے نا اب اس کی نمازیں ہاف اور جماعت معاف سہولت مل گئی نا اس کو ایک آدمی بیمار ہو جاتا ہے اب بیمار ہو گیا پہلے کھڑا ہو کے پڑھنا لازمی تھا اب بیماری کی وجہ سے نہیں کھڑا ہو سکتا تو شریعت کی طرف سے چھوٹ مل گئی میاں تم بیٹھ کے پڑھ سکتے ہو اگر ایسی بیماری ہے کہ وضو نہیں کر سکتے تو تیمم سے پڑھ سکتے ہو اس کو سہولت مل جائے گی تو مشقت جب بھی آئے گی وہ کیا لائے گی سہولت لائے گی کسی طرح ایک آدمی اپنے اختیار میں نہیں کسی نے اس کو گرفتار کیا ہوا ہے اس کے لیے سہولت ہوگی کئی چیزوں میں الحرج مرفوع دیکھیں دو دو لفظ ہیں لیکن کیسے نپے تلے اور جن لوگوں نے ان الفاظ کو ترتیب دیا ہوگا اللہ نے ان کو کیسا دماغ دیا ہوگا سبحان اللہ مثال کے طور پر اس شریعت سے حرج اٹھا لیا گیا پہلے زمانے میں ایک شریعت ایسی بھی تھی کہ جس میں اگر انسان کے جسم پر ناپاک پانی لگ جاتا تو اس کپڑے کو ہی جو ہے وہ کاٹنا پڑتا تھا ہمارے لیے اس کو اگر دھو لیا جائے تو کپڑا بالکل صاف پاک ہے ہماری توبہ یہ ہے کہ ہم تنہائی میں بیٹھ کر رو دھو لیں گے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ فرما لیں گے تو توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے ایسی بھی امتیں گزری کہ جن کو فرمایا کہ تم توبہ کرنا چاہتے ہو اچھا فلاں جگہ پر تم اکٹھے ہو جاؤ وقت انگ تم ایک دوسرے کو اپنی جانوں کو مارو اب ان کی توبہ کتنی مشکل تھی لیکن اب وہ اضطرار کی حالت میں جان بچانا فرض ہے لہذا اب ضرورت نے اس چیز کو کیا کر دیا نبا کر دیا حالت جبر میں کل میں کسی نے کہہ دیا کہ کسی نے اس کو زبردستی کہا کہ میں تمہیں مار ڈالوں گا ایسی حالت میں کہہ دیا وکل بہو مطمئن بل ایمان جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہوگا تو زبانی الفاظ کی رعایت کر دی جائے گی اب ایک آدمی حملہ کرتا ہے کسی پر اور دوسرا بچنے کے لیے اس کو قتل کر دیتا ہے تو اگر اس نے قتل کیا مگر قاتل کی سزا اس پر نہیں آئے گی اس لیے کہ اس نے اپنے دفاع میں بلکہ اس کو اجر ملے گا کہ اس نے اپنی جان کا دفاع کیا یعنی جہاں ضرورت ہو جیسے یہ اوپر والے قانون کے اندر ضرورتیں مموعات کو مباح کر دیتی ہیں تو جہاں ضرورت کی بنا پر عباہت ہوگی وہ کتنی ہوگی بقدرے اب یہ نہیں ہے کہ جی مردار حلال ہوا ہے تو اب پیٹ بھر کے تسلی سے آپ دیکھیے طبیب اور دائی اب ان دونوں کو بسا اوقات عورت کا جسم دیکھنا پڑتا ہے ضرورت ہے مگر وہ کتنا جسم دیکھ سکتے ہیں جتنا ضروری ہو اب یہ نہیں ہے کہ چونکہ جسم دیکھنا ضرور ہے اس لیے پورے جسم کو ہی کھول دیا جائے تو اگر ضرورت کے وقت ایسی چیز مباح ہوگی تو کتنی ہوگی جو بقدرے ضرورت ہوگی جب کوئی ازر کی وجہ سے چھوٹ ملے گی نا تو جب ازر ختم ہو گیا تو وہ چھوٹ بھی آپ ہاں، آمد تیمم برسات پانی نہیں تھا تیمم کر لیا جب آ گیا تو تیمم رخصت ہوا نقصان کو نقصان سے نہ دور کیا جائے مثال کے طور پہ اب کھانا اتنا ہے کہ دو میں سے ایک کی جو ہے وہ جان بچ سکتی ہے اور ایک کا وہ کھانا ہے اب اس اور دوسرے کو اپنی جان بچانے کے لیے اس کا کھانا لینے کی اجازت نہیں کہ یہ تو کھا لے گا اور جس کا مالک ہے جو اس کا وہ خود مر جائے گا تو ضرورت جو ہے نقصان کو نقصان سے دور نہ کیا جائے یہ نہیں کہ ایک نقصان کو ٹھیک کرنے کے لیے دوسرے کو نقصان پہنچا دیا جائے نہیں نقصان کو نقصان سے نہیں کریں گے نقصان نقصان کے خاص برداشت کیا جائے مثلاً قومی مفاد کو شخصی مفاد پر ترجیح حاصل ہے اب قومی مفاد کو سامنے رکھ کر اگر کوئی قانون بنایا جائے تو اگر کسی شخص کی مفاد پر حد یعنی حد بھی پڑے گی تو وہ بڑے مفاد کی خاطر اس کو قبول کر لیا جائے گا مثال کے طور پر صلح حدیبیہ کی مثال ہے کہ اس میں نبی علیہ السلاط اسلام نے کفار کے ساتھ ایک عہد فرما لیا لیکن کچھ صحابہ ایسے تھے ابو جندل کہ وہ اس وقت جو ہے وہ پہنچے اور فرماتے تھے کہ جی مجھے آپ بچا لیجیے مگر آپ نے ان کی شخصی تکلیف کو نہیں دیکھا بلکہ اوور آل اس کو دیکھا اب کہیں مسلمانوں کی سفارائی ہوتی ہے کافروں سے اور وہ کافر اپنے قیدی جو مسلمان ہوتے ہیں ان کو اگلی صف میں کھڑا کر دیتے ہیں بچنے کے لیے اب مسلمان سپاہ سالار کیا کرے تو شریعت کا اس موقع پر حکم ہے کہ اگر وہ کافر نقصان دہ سفارا ہو چکے ہیں اب سامنے جائے مسلمان بھی ہیں نا تو تم ان کافروں کو حملہ کر کے نیست و نابود کر دو اب ایک آدمی کی زمین میں درخت ہے مگر چکا ہوا راستے پر ہے اور لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اب اگر کاٹے تو وہ کہے گا جی میرا تو نقصان ہو رہا ہے شریعت کہے گی تیرا نقصان ہم ہونے دیں گے اس لیے کہ مفاد عامہ کے خلاف ہے اس کو کاٹ دیا جائے گا اب درزیوں کا ایک جو ہے نا وہ بازار ہے اس میں ایک ساتھ دکان بنا لیتے ہیں جس میں لوہار کی بٹی ہوتی ہے اور درزیوں کے کپڑے خراب ہوتے ہیں تو ایسے میں اگر حکومت چاہے گی تو زبردستی اس بٹی والے کی دکان کو بند کروانے کا اختیار رکھے گی نمبر نو بڑے نقصان کو چھوٹے نقصان کے بچہ نکالنے کے لیے آپریشن کرنا اب حالانکہ مردے کا آپریشن کرنا اس کی عزت اور حرمت کے خلاف ہے اور اس کی اجازت نہیں کہ ہم مردے کو تکلیف پہنچائیں اس لیے جو نہلانے والے ہیں ان کو بھی شریعت کا حکم ہے کہ تم اپنے بھائی کی عزت کا خیال رکھو قبر میں اتارتے ہوئے بھی ان کی عزت کا خیال رکھو تو ان کو نقصان یعنی ان کے ساتھ سختی مت برتو یہاں تک فرمایا گیا لیکن اگر عورت مر گئی اور پیٹ میں اس کے بچہ جو ہے وہ زندہ ہے تو اب چھوٹا نقصان برداشت کر کے بڑے نقصان کو بچا لیا جائے گا تو آپریشن کر کے بچے کو نکالنے کی شرم اجازت ہوگی اچھا, اچھا بکری نے چاندی کی پتیلی میں سر ڈال لیا اب بکری کی قیمت زیادہ اور اس پتیلی کی قیمت تھوڑی تو اب وہ بندہ کہتا ہے کہ جی میں تو اپنی پتیلی کو کٹنے نہیں دوں گا بکری کا گلا کاٹو اب جھگڑا بن گیا نا قاضی کے پاس تو قاضی کیا کرے گا اس میں دیکھے گا کہ زیادہ نقصان کس کا ہے اور تھوڑا نقصان تو جس کا تھوڑا نقصان ہوگا اگر تو چاندی اگر کو وہ ایسی پتیلی تھی کہ جس کی قیمت کئی بکریوں کے برابر تو پھر قاضی حکم دے گا کہ اب اگر نہیں سر نکلتا تو بکری پہ چھری پھیرو یا اگر وہ چھوٹ اس کم قیمت ہے تو پھر بکری کو بچانے کے لیے یہ مثال بہت واضح ہے آگے یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ خود پھنسو یہ ذہن میں رکھنا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جان بوجھ کے ٹانگ پھنساتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی ہم تو پھنسے ہوئے ہیں تو وہاں گناہ ہوگا کہ تم نے جان بوجھ کے ٹانگ پھنسائی کیوں لیکن اگر حالات ایسے بن جائیں کہ بندے کی ٹانگ پھنس جائے اور مصیبت میں آ جائے اب دو مصیبتیں ایک دوسرے کے سامنے ہیں تو اصول کیا بتایا اب تلتے اگر دو بلاؤں میں مبتلا ہو گیا اور دونوں ایک جیسی ہیں تو جس کو چاہو اس کو تم لے لو اور اگر ان میں سے ایک چھوٹی اور ایک بڑی ہے تو جو بھی چھوٹی ہوگی اس کو شریعت میں معمورات پر عمل کرنے کی بچنے پر زور دیا دیا گیا ہے کی ٹائم اگر مانے مانے مانے اور مفتی مفتی دونوں تو تو ہوگی میں ایک شخص جنابت کے کے شیر اندر حسن جائے گا حالانکہ کو حسن نہیں دیا جاتا نمبر چودہ جو شاید تجاوز کر جائے تو دل کی طرف لوٹتی ہے یہ اسلام میں عدل و توازن کا اتنا پیارا اصول ہے کہ معاشرے میں ہر چیز کو متوازن رکھا جاتا ہے مثال کے طور پر اگر کسی چیز پر عمل اتنا کرنا شروع کر دیا جائے گا کہ وہ چیز اپنے مقام سے زیادہ اہم ہوتی نظر آئے گی تو وہ کہا کہتے ہیں کہ اب نہیں اب تمہارے لیے افضل یہ ہوگا کہ تم اس کے خلاف عمل کرو تاکہ وہ واپس اپنے مقام پر لوٹ آئے مثال کے طور پر نبی علیہ السلاط اسلام سے دونوں باتیں ثابت ہیں کہ نماز کے بعد آپ جب اپنے مقتدیوں کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھتے تھے تو کبھی دائیں طرف اور کبھی مگر بعد ایسی جگہ ہم نے دیکھی کہ جہاں ہمیشہ دائیں طرف بیٹھنا ہی اچھا سمجھا جاتا ہے اور بائیں طرف بیٹھنے کو جیسے خلاف شرح ہو تو ایسی جگہ جہاں وہ عبادت وہ عادت بہت زیادہ راسک ہے اور لوگ اسی کو عبادت سمجھتے ہیں وہاں اگر کوئی آدمی بائیں طرف کو بیٹھے گا تو شریعت کی نظر میں اس کو ثواب زیادہ ہوگا اس لیے کہ جب کوئی چیز اپنی حد سے تجاوز کر جائے گی تو وہ اپنی زد کی طرف لوٹے گی جو اس کو کھینچ کے واپس اصل اصلی مقام پر لے آئے تو یہ اس کو کہتے ہیں عدل و توازن کا قانون یعنی اگر کوئی آدمی حاکم ہے اپنے وقت کا تو شریعت اس کو کیا اصول بتا رہی ہے کہ تمہارے فیصلے تمہارے ذاتی مفاد میں نہیں بلکہ مفاد عامہ کے تحت ہونے چاہیے حاکم جو ہوتا ہے تو امین ہوتا ہے اس کے پاس تو یہ سب کچھ امانت ہوتی ہے اس لیے کہ یتیم جب خود موجود ہے تو اب قاضی کو اختیار نہیں کہ وہ خود اس کا جو ہے نا وہ تصرف کرے اس کو اگر ولایت ملی مقدمے کی نوعیت ایسی تھی تو وہ عامہ تھی اور اس کو جو حاصل ہے یہ کیا ہے خاصہ ہے تو ولایت خاصہ زیادہ طوی ہے ولایت عامہ سے مقاصد میں خوشی کی بات تو نماز نہیں تھی مقصد دنیا کی کسی بات پر کیفیت کا اظہار تھا نمبر اٹھارہ یقین شخص ضائع نہیں ہوتا قائم رہے گا کی کی وجہ سے نماز پڑھنے یاد نہیں ہے نمبر انیس جو حالت ہے کو باقی رہنے دینا ہے یعنی یہ بھی ایک قانون ہے کہ جو حالت پہلے تھی اسی کو باقی رہنے دینا یہ اصل ہے اب ہمیں راستے کا نہیں پتا نہ کوئی نشان نظر آتا ہے تو ہم اس کو کیا قبول کریں گے آپ قبول کریں گے اس کے اوپر نماز بھی پڑھیں گے اگر اس پر ہمارے سامنے پانی پڑ گیا کیچڑ ہو گیا تو ہم اس کو کیا لیں گے پاک ہی لیں گے جب تک کہ ہمیں اس کے خلاف دلیل تبھی نہ مل جائے کہ یہاں پر نہ لم ہے اگر ایک آدمی کو شک ہو گیا اس نے یہ کام کیا یا نہیں کیا تو کیا ہوگا نہیں کیا پھر کرو کے نماز پڑھنے پڑھنے پڑھنے نہ نہ میں شک کو کو دوبارہ حکم دیا جائے گا بعض معاملات اصل ہے بیوی نے شوہر پر نہنے کا دعویٰ کیا جب تک شوہر کبھی ثبوت پیش نہ کرے عورت کی بات مانی جائے گی کہ عدم اصل ہے تو اب خامن کو ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ نان نفقہ اسے دیتا ہے اگر نہیں دیتا تو پھر بیوی کی بات کو قبول کر لیا جائے گا بالکل معاملات میں کسی جانور جانور کو جوان سمجھ کر خریدا پھر بیچنے بیچنے والا والے کا خلاف ہوا تو پر ہوگا نمبر تیئیس جو بار یقین کے سامنے دوسرے یقین یقین ختم کر سکتا ہے تب اللہ اللہ بھی بھی میں اگر نماز کے بعد اماموں پر اختلاف ہوا امام کو اپنی بات پر یقین ہے تو نماز کا آنا ضروری نہیں ہے نمبر چوبیس اشیاء میں ہے الحمد شاہ جس جرم سے عقل نہ روکے وہ سب مباح ہیں اور مطلب کی حرمت پر دلیل قائم ہو وہ حرام ہے تو جب تک حرمت پر دلیل قائم نہ ہو جو چیزیں عام فطرت میں عقل میں اچھی لگ رہی ہیں وہ ساری کیا ہوگی ان کے مباح ہونے کا حکم دیا جائے گا ایک آدمی کی چار ایک کو طلاق کی پھر یاد آ رہا کس کو دی یہ کس لیے کیا عورت کی عزت کو باقی رکھنے کے لیے ورنہ مرد حضرات کھلونا بنا لیتے کہ کہتے ہاں میں نے کچھ الفاظ کہے تو تھے پتہ نہیں کیا کہے تھے صبح طلاق دیتے اور شام کو مکر جاتے تو اس لیے عورت کی شرافت کو سیکیور کرنے کے لیے محفوظ کرنے کے لیے شریعت نے کہا تھا محتاط رہنا کہ اس میں حرمت جو ہے وہ اصل ہے اس لیے ایک آدمی آ کر کے جی میں نے تو مذاق میں طلاق دی تھی اس کی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا ایک آدمی کہ جی میں نے غصے میں دی تھی تو بھائی کوئی خوشی میں بھی طلاق دیتا ہے تو اس پر کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی مذاق میں دی تھی جی وہ بھی ہو گئی ہاں بھائی ہو گئی اس لیے کہ تم اس کو آئندہ مذاق نہ بنا سکو تم اس کو آئندہ مذاق نہ بنا سکو اس لیے پابندیاں لگا دی گئی باہر ملکوں میں ایک سوال بہت کیا جاتا ہے وہ جی مارتے ہیں عورت کو اسلام میں عورتوں کو بہکانے کے لیے تو میں نے ایک مرتبہ ایک لیکچر دیا تو وہاں ایک صاحب اٹھے کہنے لگے جی مارتے ہیں میں نے کہا بھائی مارتے ہیں تو مارنے کی کوئی کیبیت کا بھی لگے جی ہاں وہ لکھا ہوا ہے کہ اگر عورت کوئی پہش کام کرے تو تم اس کو مارو تو میں نے کہا آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کو حلوہ کھلانا چاہیے کیا کرنا چاہیے اب جب اس سے کاؤنٹر کیسے پوچھا تو اب وہ شرمندہ ہوا بھائی کسی شرط یا یعنی ایک آدمی دوسرے کو کہتے قتل کر دے اور وہ کر دیتا ہے تو پھر مجرم تو ہے جرم تو کیا لیکن کساس نہیں ہے کیونکہ خود اس سے کہا تھا اخلاق کو اب دیکھیں دیکھیں کساس تو شبہ سے ساکت ہو گیا لیکن تعزیر ساکت نہیں ہوتی دیکھیں کیساس دیت یہ حدود میں آتی ہے اور تعزیرات یہ وہ قوانین ہے کہ اگر کوئی جرم زنا کا ثابت تو نہیں ہوتا گواہوں سے مگر اتنا پتہ چلتا ہے کہ بدماشی تھی اب اس گڑبڑ کو سامنے رکھ کر اس کی اصلاح کرنے کے لیے حاکم میں وقت اس کو ویسے سزا دے سکتا ہے اس کو تعزیر کہیں گے تو تعزیر شبو سے ضائع نہیں ہوگی اس لیے کہ ان کو سیدھا رکھنا ہے کرنے والی دو چیزیں پائی جائیں تو ایک ہوگا جب دو چیزوں میں ایک ہی مقصد پایا جائے تو ایک ہی کام دونوں کے لیے کافی سمجھا جائے گا مسجد میں داخل ہوا اب تحیت المسجد پڑھ لی تھی لیکن اس نے سنتیں پڑھ لی اب جب سنتیں پڑھ لی بیٹھنے سے پہلے تو گویا اس نے تحیت المسجد بھی پڑھ لی اس کا بھی ثواب مل جائے گا بدلا ہے یعنی سود کا لینا بھی حرام تو دینا بھی حرام اسی طرح رشوت کا لینا دینا اور راشی بل مرتشی اچھا یہاں پر ایک عجیب بات کہ یہودیوں کا ایک عجیب اصول سامنے آیا اور یہ یورپ میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ کہتے ہیں کہ سود لینا حرام نہیں ہے سود دینا حرام ہے اس لیے پوری دنیا میں جہاں بھی یہودی ہے وہ سود لینے کو تو ثواب سمجھتے ہیں اور سود دینے کو حرام سمجھتے ہیں کیا قانون ہے بھائی کہ جب اپنا دینے کا وقت آیا تو حرام اور جب لینے کا وقت آیا تو حلال تو ہماری شریعت نے کیا کہا کہ جس چیز کا لینا حرام ہے اس کا دینا بھی حرام ہے یعنی یہ نہیں کہ ایک فیل میرے لیے آرام ہے تو میں کسی سے مطالبہ کروں کہ تم کر لو سزا دی جائے اب ایک لڑکا ہے وہ دیکھتا ہے کہ میرے والد بوڑھے ہیں مگر ماری نہیں رہے کہ وراثت کا مجھے حصہ ملے اور وہ اپنے والد کو قتل کر دیتا ہے تو اب وہ وراثت سے معروم کر دیا جائے گا ہوتا ہے نمبر چونتیس جس نے موقع کا یا تو حکم میں غور کرنا چاہیے معلوم کرنے کو اس لیے کہ وہ وقت مؤخر ہو چکا اگر اس سے پہلے حالت صحت میں وہ ایسا کرتا تو عورت معروم ہو جاتی اس کی وراثت سے لیکن اب تو مرزل موت ہے اب وقت لیٹ ہو گیا اب لیٹ ہونے سے اب وہ اس موقع پر یہ کہے گا نہیں میں طلاق دیتا ہوں تو شریعت کہے گی ہاں تم اس وقت طلاق دے رہے ہو تاکہ بیوی کو تمہارے وراثت نہ مل سکے تو وہ ورثہ سے معروم نہیں ہوگی مثلاً ایک آدمی کے عورت کو کہ میں نے تمہیں نصف طلاق دے دی تو طلاق تو نصف نہیں ہوتی تو پوری واقع ہو جائے گی ایک عورت کے اچھا میں نے تمہیں گرانے والا تو ہے والا چونکہ پیشہ والوں سے والا ہو گئی مثال کے طور پر ایک آدمی اندازہ ہے کہ قبلہ کی در ہے جسے کہتے ہیں اور اس طرف کو اس کی نیت بن گئی اب اس نے نماز پڑھ لی لیکن سوچ کے دوران پھر اسے خیال آیا کہ نہیں ادھر کی بلا ہوگا اب اگر یقین ہے اس طرف کو تو شریعت کہتی ہے کہ بے شک اگلی رکت میں وہ روکو ادھر کر لے پھر اگلی میں خیال آیا کہ نہیں ادھر تھا تو وہ ادھر موڑ لیتا ہے پھر اگلی میں تو گو اس نے چار رکتیں چاروں سمتوں میں کی تو اس کی نماز ہو جائے گی اس لیے کہ اس کا یقین اس وقت اسی طرف تھا اب یہ نہیں کہ بھئی اس نے اجتہاد کیا کہ ادھر ہے تو ادھر والی رکت باطل ہو گئی تو یہ اجتہاد پہلے والے اجتہاد کو ختم نہیں کر رہا ہاں اگر اس کی نیت کچھ اور ہے مثال کے طور پر ایک آدمی آیا اس نے مسجد میں جوتا پیچھے رکھ دیا اور دو رکت کی نیت باندھ لی اور نیت باندھ کے خیال آیا ہو جوتا تو پیچھے ہے تو قبلے کا پتہ نہیں تھا تو کہنے لگا چلو میں یوں منہ کر لیتا ہوں تاکہ جوتا بھی سامنے رہے گا اب اس نے اگر ایسا کیا تو پھر کیا بنا یہی مثال ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ جی ایک امام کی پیروی کرنی کیوں ضروری ہے جس کی چاہو پیروی کر لو اب دیکھیں اگر تو مجتہدین دوسرے کے قول پر فتوا دیں گے تو ان کی تو مثال ہوگی اس بندے کی جس نے ایک طرف نماز کی نیت کی مگر دوران نماز یقین غالب ہو گیا کہ دوسری طرف ہے اور نیک نیتی کی وجہ سے وہ دوسری طرف رخ کر لیتا ہے اس کے لیے تو اجازت ہوگی لیکن اگر ایک آدمی جوتے کی وجہ سے یوں کر لیتا ہے تو اس کی نماز ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ میاں چار میں سے ایک کی اقتدا کرو اگر کچھ اندر کے منافع کی وجہ سے اپنی سہولت کی خاطر دوسرے امام کا قول لو گے تو یہ چیز پھر جائز نہیں ہوگی کیونکہ یہ جوتے کی وجہ سے رخ بدلنے والی بات ہو جائے گی السلام کو بہتر ہے ہمارے ایسی وہ کلام جی ہاں، اگر کوئی آدمی کا کلام ایسا ہے جو بامقصد بن سکتا ہے تو حت الورتہ قاضی کوشش کرے گا اس کو بامقصد ہی سمجھا جائے بالکل محمل اور لغو کلام ہے تو وہ تو ہوگا لغو لیکن اگر کوئی کلام ایسا ہے کہ اس میں اس کے معنی کوئی نکل سکتے ہیں تو قاضی کی کوشش یہ ہوگی کہ بندے کے کلام کو محمل قرار دینے کی بجائے حت الوسا بامانی کلام قرار دیا جائے اچھا عادت فیصلہ کرنے والی ہے عدالت محکمتن یہ ہوتا ہے کہ مختلف پیشوں میں مختلف اصطلاحیں قرار دی جاتی ہیں ٹھیک ہے نا مثال کے طور پر فیکٹریوں کے اندر جس بندے نے آٹھ گھنٹے ڈیوٹی کر لی کہا جاتا ہے جی اس نے دن پورا کر لیا اب دن تو چوبیس گھنٹے کا ہوتا ہے اب کوئی آدمی کورٹ میں لے کے چلا جائے کہ جی میرے ساتھ تو اس نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ میرے پاس اتنے دن سال کے کام کرے گا اور وہ تو چوبیس گھنٹے کا دن ہوتا ہے تو پھر اب جو فیصلہ دن کی جو تعریف کی جائے گی وہ کون سی کی جائے گی آٹھ گھنٹے کے حساب سے کی جائے گی جو وہاں پر معروف ہوگی اب یہ نہیں کہ ایک آدمی نے بکری بیچی اور تیسرے دن جب بکری نے بچہ دیا تو پہنچ گیا کہ جناب میرا بچہ مجھے واپس کر دو تو سنتیں بھی ساکت ہو گئی اس لیے کہ جب اصل مطبوع کے ساکت ہونے سے تابے بھی سنتیں تو فردوں کے تابے ہیں نا جب اصل ساکت ہو جائے تو اس کی جو فرا ہوتی ہے وہ خود بہت ساکت ہو جاتی ہے اب یہ نہیں ہے کہ میں نے کسی کو زمین بیچی اور پھر دوسرے دن میں نے کہا کہ میاں اس کے جو راستے ہیں نا اس کا حق ابھی میرے پاس ہے اس لیے کہ جب زمین کو میں نے بیچ دیا تو زمین کے جو رابطے ہیں ان کا حق خود بخود زمین کے مالک کو پہنچ گیا جب اصیل بری ذمہ تو کفیل بھی بری ذمہ مطلب میں کفیل تھا کسی بندے کا اب اس بندے پر کوئی جرم لگا دیا گیا تو چونکہ ضمانت میں نے دی ہوئی تھی میں تھا اس کا کفیل تو میں بھی اس کی خاطر مجرم سمجھا جاؤں گا لیکن اگر وہ اس جرم سے بری ہو گیا تو میں آٹومیٹکلی بری ہو گیا یعنی یہ نہیں کہ کسی آزاد بندے کو پکڑ کے بندہ کہ جی آج کے بعد یہ میرا غلام ہے کسی بات مثال کے طور پر ایک آدمی وہ کسی کے مال میں تصرف کرتا ہے اور دوسرا بندہ مجبوری کی وجہ سے بول نہیں پاتا دل میں برا سمجھتا ہے مگر اس کا اختیار نہیں کہ وہ اس کے ساتھ جھگڑا کر سکے یا اس کی دشمنی کو خرید سکے اب اس کی خاموشی اس کے جواب کی دلیل نہیں بنے گی کہ یہ آدمی کہ جناب میں نے جب مال میں تصرف کیا یہ تو خاموش تھا یہ بول پڑتا تو شریعت کہتی ہے کہ نہیں اس کی خاموشی تمہارے لیے جواب کی دلیل نہیں ممکن ہے اس کی خاموشی اس وجہ سے ہو کہ وہ اس وقت تمہارے اتنے دباؤ میں ہو کہ تمہارے شر سے بچنے کے لیے خاموش ہو مگر اس کا دل مطمئن نہ ہو اس بات کا تو اس لیے کسی کی خاموشی کو جب <laughs> یعنی صحیح کے مقابلے نہیں ہوتا یعنی صحیح ہے اس کے مقابلے میں یعنی ہوگا کی حکومت کا اعتبار کے اعتبار سے اعتبار جانور کو آزاد چڑھنے کی غرض سے چھوڑ دے پکڑ لے تو یہ اس کو مالک نہیں بن سکے گا کہ جناب مجھے تو یہ بکری ملی تھی اور میں پکڑ کے گھر لے آیا ہوں بھائی اگر چرنے کے لیے چھوڑی ہے تو اب وہ مالک کی ملکیت ختم نہیں ہوتی اس سے جب مالک موجود تو ملکیت کا احترام دی تو یہ صرف پچاس آپ کے سامنے مشتے نمونہ اب سروارے نمونے کے طور پر آپ کے سامنے یہ دکھا دیے گئے ہیں کہ دیکھیں ان فقہا کے سامنے کلیات ہیں یہ فارمولے ہیں کچھ فارمولے حساب کے ہوتے ہیں اور یہ فارمولے انسانی زندگی سے تعلق رکھنے والے ہیں تو ان فارمولوں کو سامنے رکھ کر پھر آگے فکہ نے مسائل میں اتحاد فرمایا اب جنہوں نے یہ فارمولے بنا دیے یقیناً وہ اس امت کے محسن ہیں اسی لیے ہم امام اعظم علی رحمۃ اللہ علیہ ان کو دعاؤں میں ہر وقت جو ہے وہ شامل کرنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کو درجات بلند فرما دے جنہوں نے اتنا کام کر کے ہمارے لیے کھیر کو پکا دیا اور یہ پچاس ہیں اور پھر پچاس آپ کو اور دے دیے جائیں گے جن کا عربی متن اور ترجمہ تو ہوگا مگر مثالیں اس کی آپ خود ڈھونڈیں گے کچھ آپ کو بھی تو کام دینا ہے نا وہ انگلینڈ میں ایک جگہ عورتوں میں بیان ہوا تو وہاں پر عورتیں کہنے لگی جی کہ عورتیں مرد کے برابر ہیں تو خیر بات کرتی رہی کرتی رہی تو ان سے ایسے یہ یہ کوشچن پوچھا کہ بتاؤ کہ جب رات کو چور آ جائے تو برابر برابر تو کبھی ایسا بھی ہوا کہ کہ بھئی عورت مرد کو کہے تو یہاں بیٹھ میں جاتی ہوں تو کہنے لگی نہیں ایسا تو کبھی نہیں ہوا تو پوچھے ایسا کیوں نہیں ہوا کہنے لگے جی وہ مرد کو تو اس لیے بھیج دیے کہ آخر اس کو بھی تو کسی کام لگانا ہوتا ہے تو وہی والی بات کہ اب آپ کو بھی تو کسی کام لگانا ہے نا تو ہم نے پچاس تو آپ کو بتا دی اور بکیا پچاس آپ کو دے دیں گے تاکہ آپ اس پر سوچتے رہیں اور یہ محسوس ہو کہ اسلام میں جو قوانین بنے ان کے ٹھوس اصول تھے ان اصولوں کے تحت کلیات بنا دیے گئے اور سترہ سو کے قریب کلیات الشباہ نظائر یہ کتاب ہے جس کے اندر جو ہے اس کو جمع فرما دیا علماء نے تو ان کو سامنے رکھ کر اب اب یہ مفتیوں کے باقاعدہ نصاب میں شامل کر دی گئی ہے درس نظامی میں جب بھی کوئی آدمی تخصص اب کرتا ہے تو اس کتاب کو پڑھنا اس کے لیے ضروری ہے تو یہ صرف ایک آپ لوگوں کو نمونہ دکھانا تھا تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ ہم اگر چند اردو کی کتابوں کا مطالعہ کر لیں تو ہم اس کے بعد خود مجدد نہیں بنتے جیسا کہ آج کل ہے وہ پروفیسر صاحب فرما رہے تھے کہ اکبر الہبادی نے شعر لکھا کہ کوٹھیوں سے نماز وظیفہ رخصت اور کالجوں سے ابو حنیفہ رخصت دعا کر لیجیے سبحان رضی اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفرنا من كل بلاء دنيا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين عربی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 پر ذرا غور کیجیے نہیں دیکھ دیتا ایمان والوں کو کہ وہ سارے سارے کے نہیں دیکھ دیتا ایمان والوں کو کہ وہ سارے کے سارے نکل کھڑے ہوں یعنی اور ایسے تو نہیں کہ سب مسلمان جہاد میں نکل کھڑے ہوں سارے کے سارے ہی جہاد کے لیے چلے جائیں فلولا من کل نفر سو کیوں نہ نکلے ہر طبقہ سے ایک گروہ طائفہ کہتے ہیں ایک جماعت کو ایک گروہ کو لب کر ہوں کہ جو دین میں تفقم پیدا کریں سمجھ پیدا کریں ولیم ضرور پھر وہ اپنے لوگوں کے پاس جب وہ لوگ پہنچے تو انہیں خبر دیں تاکہ وہ بچے یعنی چاہیے یہ تھا کہ سارے کے سارے جہاد کے لیے نہ نکلے ان میں سے کچھ ایسے ہوں کہ جو دین کے اندر سمجھ تفق پیدا کر لے اور جب قوم کے پاس آئیں تو پھر اس قوم کو ڈرائیں اللہ کے احکام سے ان کو بتلائیں تاکہ وہ ڈر جائیں یعنی ان کو شریعت کے مسائل پہنچ جائیں دین کے احکام پہنچ جائیں تو یہ ایسے حضرات ہوتے جو ان کو ڈراتے اب یہاں پر ارشاد باری تعالی ہے کہ ایک جماعت ایسی ہوتی جو تفق کو پیدا کرتی اس کا مطلب یہ ہوا کہ شریعت ہمیں اس چیز کا حکم کر رہی ہے کہ ایسا ایک طبقہ ضرور ہونا چاہیے مومنین میں کہ جو دین کے اندر اپنا پورا وقت صرف کر دے دین کو پڑھیں سمجھیں اس کی سمجھ پیدا کریں گہرائی میں اتر کر ان کے احکام کو سمجھے اور پھر اپنی قوم تک وہ احکام پہنچائے چنانچہ نیچے عبارت ہے قرآن مجید کا یہ حکم کہ امت میں ایک گروہ کو کہا کا رہنا چاہیے تاکہ جو خود اس مرتبے پر نہ ہو وہ ان سے دین سیکھیں تو گویا شریعت ہمیں خود نشاندہی کر رہی ہے کہ ایک گروپ ہونا چاہیے ایک جماعت ہونی چاہیے جن کو دین کی اسپیشلائزیشن حاصل ہو جو جو گہرائی میں اتر کر اس کے احکام کو سمجھنے والے ہوں اور باقی لوگ جتنے ہیں وہ ان مسائل کے لیے ان کی طرف رجوع کریں اور ان سے فائدہ اٹھائیں تو یہ آیت ہمیں اس چیز کی طرف نشاندہی کر رہی ہے کہ ایک جماعت ہونی چاہیے جو دین کے مسائل کو سیکھے اور پھر جب بھی امت کو ضرورت پڑے لوگوں کو ضرورت پڑے وہ ان کے پاس جا کر دین کو سمجھ سکے دوسری آیت ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی بات عمل کی یا خوف کی ازاؤ بھی تو وہ اسے پھیلا دیتے ہیں یعنی لوگوں کے پاس یہ عام ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے کہ ایمان والوں کے پاس جب بھی کوئی بات امن کی یا خوف کی آتی ہے کوئی مسئلہ آتا ہے مقصد یہ ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس بات کو آپس میں پھیلا دیتے ہیں ولو ردو رسول اگر وہ اس کو لوٹاتے اللہ کے رسول کی طرف و الا ال امر یا جو ان میں سے اول امر ہے حکم والے ہیں تو سمجھ جو لوگ ان میں سے اہل استمباد ہیں وہ بات کو سمجھ لیتے ہیں یعنی یہ نہیں چاہیے تھا کہ یہ آپس میں ہی بات کر کے باتوں کو پہلے ہی پھیلا دیتے ہیں بلکہ ان کو چاہیے تھا اگر امن یا خوف کی کوئی بات کوئی مسئلہ ان کے سامنے آیا کہ جو ان کو معلوم نہیں تھا تو یہ کس کی طرف لوٹاتے یا اللہ کے رسول کی طرف یا ان لوگوں کی طرف جو الل امر ہیں اب یہ الل امر کی تفصیل آگے آئے گی امر کہتے ہیں حکم کو الل امر حکم والے تو یہ حکم والوں کی طرف اس بات کو لے کر جاتے لا عالم جان لیتے وہ لوگ یستم بتو لہو من جو اہل استمباد ہیں استمباد کیا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے کوئی مسئلہ نکالنا اخذ کرنا کسی بات کو سن کر اس کی تہ تک پہنچنا اور اس کے اندر سے اس مسئلے کو نکال لینا اس کو کہتے ہیں ڈرائیو کر لینا انگلش میں مسئلہ نکال لینا تو اگر یہ اللہ کے رسول کی طرف جاتے اور ان لوگوں کی طرف جاتے جو ان امر ہیں تو وہ اس بات کو سمجھ لیتے یعنی امن و خوف کی جب کوئی بات ہو تو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو اہل استمبات ہوں جو بات سے بات کو نکال سکے اہل استمبا کن کو کہیں گے جو بات سے بات کو نکال سکے اور جو خبر اس کی گہرائی میں اور جو خبر پہنچے اس کی گہرائی میں اتر سکے اس سے معلوم ہوا کہ استمباد جسے کہ آپ کہتے ہیں یہ حجت شرعی ہے یہ ایک شرعی چیز ہے جو کہ اللہ رب العزت کا قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ان لوگوں کی طرف جاتے جو اہل استمبا ہیں جو باپ سے بات کو نکال سکتے ہیں تو یہ قیاس یہ استمبا یہ حجت شرعی ہے اور یہ اس کے اوپر نصر فتح ہے تو یہ دو آیتیں اور ان کا یہ ترجمہ یہ آپ لوگ اچھی طرح یاد کر لیں اس سوال کا تیسرا تیسری دلیل ہم نے یہاں ایک لفظ پڑھا تھا الل امر امر والے حکم والے اب اس کا کیا مطلب ہے یقین کو کہتے ہیں اس کی تفصیل ذرا اگلی آیت کے اندر آ جاتی ہے یادین آ منو اے ایمان والو اللہ وطی رسول تم اطاعت کرو کہا مانو اللہ کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ المر من کم اور جو امر ہو تم میں سے نیچے حدیث سے پاک دی گئی کہ حضرت ابو ریغرانا سے منقول ہے کہ سے مراد علماء اور ہیں علماء حفظ شریعت کے والی ہیں اور عمراء لشکروں کی تدبیر اور دشمنوں سے جنگ کرنے کے والی ہیں اور اوقات ایسے بھی حضرات گزرے کہ یہ دونوں نعمتیں ان کے اندر جو ہے وہ موجود تھیں ان کو اللہ نے علم میں بھی بڑا بنا دیا تھا اور وقت کی سیاست اور وقت کی حکمت وہ بھی ان کو عطا فرمائی ہوئی تھی جیسے عمر جانو ایک طرف وہ کہا کی فہرست میں بھی ہے اور دوسری طرف اپنے وقت کے ایسے فرما روا ہیں کہ دنیا آج بھی ان کے اصولوں کو اپنا کر عمل کر رہی ہے تو ایسے بھی حضرات اس امت کی ابتدا میں گزرے کہ جو جامع تھے ان دونوں نعمتوں کے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ جامعیت نہ رہی اور پھر کچھ ایسے لوگ تھے جو دینی علوم کے اندر آگے بڑھ گئے اور انہوں نے بڑا درجہ اور مقام پا لیا اور کچھ وہ لوگ تھے جو امور حکومت اور خلافت کے اندر اور سلطنت کے قوانین اور دشمن سے جنگی چالیں ان کو سمجھنے میں جو ذرا آگے نکل گئے لہذا حکومت کے امور کی نگرانی پھر ان کے سپرد کر دی گئی اور دین کی حفاظت اور دین کی نگہبانی وہ ان کے سبت کر دی گئی تو پھر بعد میں دو طرح کے لوگ ہو گئے ایک کو علماء کہہ دیا گیا اور دوسرے کو عمرا کہہ دیا گیا تو حضرت ابو ریلانہ سے فرماتے ہیں کہ امر سے مراد علماء بھی ہیں اور عمرا بھی ہیں اب اس سے وہ عمرا مراد نہیں ہے کہ جو دنیا دار ہو جو دین کو ایک طرف رکھ کر حکومتیں چلائیں نہیں کہ جن کے اندر سمجھ تو ہو حکومت کے نظم و نصب کو چلانے کی مگر وہ شریعت کے مطابق پوچھ پوچھ کے اس کو کر رہے ہوں تو ایسے علماء وہ تو یقیناً الامر ہیں ہی صحیح مگر ایسے بھی اول العمر میں شامل ہیں کہ جو امور سلطنت کو چلاتے ہوں شریعت و سنت کے مطابق عوام الناس کے لیے یہی حکم ہے کہ نظم و سلطنت میں وہ ارکان سلطنت کی بات مانے مثال کے طور پر اگر حکومت ایک ایسا ٹیکس لگاتی ہے کہ مفت بھی اجازت دے دیتے ہیں کہ بھئی بیت المال میں ضرورت ہے لہذا فلاں فلاں لوگوں سے حکومت کو اس چیز کی ضرورت ہے ہم نے فوج پہ صرف کرنا ہے فلاں اس کو آپ آج کے ٹیکسوں پر اس پہ قیاس نہ کریں ایک حکومت ہے اسلامی اور حکومت محسوس کرتی ہے کہ بیت المال میں ضرورت ہے فوج کا فلاں سامان خریدنا ہے یا اجماعی ضرورت کی کوئی چیز ہے اور وہ یہ چیز دیں اور وہ ایسا حکم دے دیتے ہیں تو عوام الناس پر لازم ہے کہ وہ ان کی اس بات کو تسلیم کریں کیونکہ امور سلطنت کو وہ بہتر جانتے ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمیں ہسپتال بنوانے کہ کل کو دشمن سے جنگ ہو تو ہمارے زخمیوں کے لیے تو کوئی جگہ ہی نہیں ہوگی تو ایسے اصول ایسے کاموں کے لیے اگر وہ کوئی کام کوئی قانون وضع کر دیتے ہیں جو شریعت سے نہیں ٹکراتا بلکہ اس کے مطابق ہے تو ان کی اس بات کو ماننا عوام الناس کے اوپر ضروری ہوتا ہے تو عوام الناس کے یہ حکم ہے کہ نظم و سلطنت میں وہ ارکان سلطنت کی بات مانے اور نظم شریعت میں وہ و مجتہدین کی اس لیے کہ دونوں اپنے اپنے دائر دائرۂ عمل کے اول امر ہیں ان کا یہ دائرہ ہے امور سلطنت کی نگربانی اور ان کا دائرہ ہے نظم شریعت کا خیال رکھنا اور اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک شہر بسایا بڑا پلاننگ کے ساتھ اس کا نام تھا کوپا اس شہر کے اندر جو آبادی بسائی گئی وہ بھی حضرت نے خود کہ اشراف کو کہاں بسانا ہے سادات کی جگہ کہاں ہوں گی علماء کی پھر اس میں جو لشکری ہوں گے ان کے کہاں ہوں گی پھر دوسرے لوگوں کے گھر کہاں ہوں گے دفاتر کہاں ہوں گے پورے شہر کو رسول اللہ نے پلاننگ کے ساتھ بنوایا اور پھر اس کو کو بنوانے کے بعد دو آدمیوں مدینہ سے بھیجا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمار ابن یاسر کو کوفہ کا امیر بنا کر بھیجا یعنی گورنر بنا کے بھیجا حاکم بنا کر بھیجا اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کو وہاں کا مفتی بنا کر بھیجا تو دو بندے بھیجے ایک بھیجا عمار ابن یاسر کو کہ یہ وہاں کے امیر ہیں حاکم ہیں یہ امور سلطنت کو دیکھیں گے اور دوسرا کن کو بھیجا عبداللہ ابن مسعود لانوں کو بھیجا مفتی بنا کر اور اہل کوفہ کو لکھا کہ تم ان دونوں کی ابتدا کرنا چنانچہ علام الموقعین ابن جوزی رحمتہ اللہ علیہ کی کتاب ہے اس میں یہ عبارت ہے جو انہوں نے لکھ کر بھیجی تھی اور یہ بڑی اہم ہے یہ دو نام حضرت عمار ابن یاسر اور حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ دونوں نام بڑے اہم ہیں یہ دونوں نام آپ کو یاد کرنے ہوں گے فرماتے ہیں انی قدبات ابن یاسر امیرا بے شک میں تمہاری طرف امار ابن یاسر کو امیر بنا کر وہ عبداللہ ابن مسعود معلما اور عبداللہ ابن مسعود کو معلم بنا کر اور وزیر بنا کر بھیج رہا ہوں